حضرت ام ایمن برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آٹا چھان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یہ کھانا ہم اپنے علاقے میں بنایا کرتے ہیں میرا جی چاہا کہ آپ کے لیے بھی اس قسم کی ایک روٹی پکا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوبارہ آٹے میں ڈال دو پھر گوندو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3336